حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کبوتر کا پیچھا کرتے دیکھا تو فرمایا ایک شیطان دوسرے شیطان کا پیچھا کر رہا ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار سات سو پینسٹھ